سدھارن کھانا رکھ دینا آن کے اس سے ہر شاہ خان تو بعد پھر ضرور آخنا گل گلیا سرکار ایک شہ رہ گئی اٹھ کے تو لٹری نو ٹورے گا ادھر ادھر لبے گا پر کی لبن دیا ہے سرکار گل یہ آ سارا کچھ ہے چس نہیں آئی کیونکہ بچ ظاہر ہے لوڑ ساری پوری نہیں ہوئی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 کتوں لبڑی ہے وہ سکولوں لبڑی ہے کالج میں ادھر چلے غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے لانتی بنایا جا رہا شیعہ بھی ادھورا سمجھ دے تو بھی ادھورا سمجھ دے وہ لفظ ادھورا سمجھ دے تو مانے نال ادھورا سمجھ دے وہ آتا ہے کوئی بکری کھا کے کو کدھر چھوڑ گیا تو کجرا آنا ہے سڈے مطلب کی گل نہیں کرنا اصا قرآن الحمد للہ تک پڑھ بیٹھے پر جی اصا مطلب کی شہ لبڑی لگی کوئی نہیں بہن یقینی ہو جی میرے کل ملک سا افضل میترا نا تو ایک وڈیرا سی میرے بچے کا نانا آخیا یار دسو سیاست کی نو آدھے اگو کسی بندے جی سیاست آدھے کرو کرو ہو دسو جو مرضی آخی جاؤ سڈے دورے چکی آدھے سن مطلب یہ ہے کہ جنوب آج کل سیاست نال آخیا جاتا ہے پرانے دور چنوں بہن یک آخیا جاتا ہے پھر ایک

ہاں، روشن روشن خیال خیال صاحب جی ملک نہیں یار نے اپنا سر سجدے میں میں گانڈ دگا بازی کہنا کہنا بھائی ادھر مسجد بنی گئی ادھر سنوا بنا کر دو ایک خلقی. اس کو کیا کہتے ہیں سر سجدے میں ایک گانٹ دگا بازی میں میں کہ یار یہ صحیح ساڈا دیسی لفظ کہ روشن خیال ہی تے پردہ پہ جاندا وہ بہن تو خوش ہون کے بھی روشن خیال آسا نہ اے لفظ بولو کنڈ بھرنے ڈگڑ کے پے

قسم خدا دی ہی شیر دوتے بہلن دے سامنے خطاب ہوئے نا وہ میرا رابا ایک شدید مخالف بندہ میرے جل سے روکن دے میں پیش پیش ہوندہ جیو کھرا لکھا ہوں پیش پیش ہوندہ خیر انہوں نے ویخ بھی لیا انجام بھی ویخ لیا انہوں نے کہا کہ چشتی قدم نہیں رکھے گا چاند دن گزرے قدم قدم کے باہر نکلے میں کیا میرے آ میںرس تو بچاؤ بچ جانا چاہیے جدو گل ودان وجدے نے پاٹن والے ہو سانو کی کر پہلا سمجھ نہیں لگی مینو پوچھا نے کہ دسو جی میں ملا دے شرکت میں تو ملا دے ملا دے شرکت آرام آرام آرام جلوس بدا تے کبھی آ شنی آ شنی آ شنی آستے شرکت آرام نہیں کرنا آرام نکالنا بلکہ ہمارے نزدیک کفر بن جاتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ پوری شریعت کی اہمیت ختم کرا دیتا ہے

ہاں جی اور بلکہ اس کے لیے کافی ہے فلاں کے لیے کافی ہوئی بھی یہ کر لو بس تھی بخشے گا کافی ہو جائے گا شریعت نمل کرو گے کسی بھی کام کوئی شریعت کا کام ہے نا تو پہلے اپنا دسیا نماز حج کا کوئی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 قانون علیحدہ چیز ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں واقعہ ہے واقعہ ہے مثلا اور میں تمہیں واقعہ قانون تو واقعہ کا فرق دسنا اپیل ہوتی قاتل پہن قاتل پہن سزا یافتہ بندے پہن جیل ہے اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ کی کرتے ہیں کسی نے قبول منظور ہوگی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 کیا صدر دے اپیل دوتے بندے چھڑن نا قتل جائز ہو پاکستان تین سو دو جی میں مرضی کی تیار بندہ ہوں جی قانون کو بنا لوے تو وہ نکل گیا یار فلانے نا پتر اپیل کی صدر کول نکل گیا اٹھو قتل کرو آپا بھی نکل جا رہے کجرا روزانہ لگتے لگتے لگتے سمجھ نہیں لگی ہوں ہزار ہیں اپیل قسمت والا چھٹتا ہے ہے وہ خاص تو نہیں قانون بنے گا قانون وہی ہے جا شیطانی قانون پاکستان کا کتاب لکھا وہ آدھا تین سو دو لگے گی ہوئے گا سمجھ لگی مرے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 قانون بن گیا یہ کہیں گے واقعہ آئیں گے وہ میاں وہ قدرت مہربانی ہے جیسے چکر وہ ہو گیا یہ نہیں آخان گے کہ سارے واسطے ہوئی ہے لہذا کھاؤ قتل کی تو تسا جنہ چور جاؤ گے ان آکھ ہوان کیا جڑے بلی مار کے پیاسی تے عورت جہنم لو گئی ہے وہ قانون دے تحت پہ جاندی ہے سو والا جڑے اعلان کیا ہے ذاتی مہربانی دے تحت پہ جاندہ ہے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 نماز پڑھتے نے لکھا کروڑا بندے ہاں نماز درود ہے ہاں واقعہ ایک دا آیا کہ ہے خربا ہونے چاہیے سن سارے نمازی حضور پرچی کٹ کے سارے جنت کیوں آ کے ضرور پڑھیا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 قرآن دے معنی غلط کر دیں مطلب غلط کر دیں کیوں بچے سن عربی سمجھے نارے عربی آنے آنے عربی بولنے نارے بچے سن قرآن پاک دے موٹے موٹے ترجمے تے عربی آنے نوہن جی آ جاندے بولی ہونا دی اپنی سمجھ لگی لیکن موٹا ترجمہ آ سکتا ہے مطلب نہیں آ سکتا لہذا یہ ترجمہ ہوں جی قرآن پاک جا کر پھر اللہ اللہ کی طرف بھاگو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

سمجھ لگی کیسا ترقی کی دیسی تعبیر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 دسو کجرو کتاب کی پیڑی ہوگی جی شرح بن سی مثلا سکول میں آج فنکشن ہو رہا ہے یہ ترقی ہے ہم جب شرح کریں گے دیسی طریقے سے تو ہم تو سابت کرو کل ایک بند بڑا بول گیا اللہ تعالی معافی دے انہیں کہندہ جی امیر دی گھٹی پیر زمین تے مارے کہندہ نے ترقی کر رہی ہے قریب دی مارے دے کہندہ ناتے رہی ہیں کہندہ جی کہندہ جی کہندہ جی کہندہ جی کہندہ جی کہندہ جی کہندہ جی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 ختم ہو گیا ہے کرنا یہ ان شاء اللہ وہ بہن سے جج بیٹھا کی تو میں شکریہ ادا نہیں کیتا وہی بزرگ اس واسطے کہ انہیں قانونی مجبوری نہ چڈیا کہ اندر کول کوئی بھی صورت نہیں رہی سی میرے سزا کرنے کی ایک دہاڑ بھی

سوال اگلے کر لیا جی ملاد پہ جلوس شرکت دس لیکن وہ پھر جامع مانے اتھے پر جناب مانے عقائد اسلام دے تے لال سنت دے تے پھر وہ ساری تفسیر کر دیاں کر دیاں ایسا جناب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سننا بڑا ضروری ہے اور سینہ کھل جائے گا ہاں اچھا اتھے

میں جس گیا سا جی میری قدرتی دے بہ اٹھا دے مندر چلے گیا گئے دوبارہ

سب ساری پگاں سب رنا سب کچھ بھی چوت کرنے لگ جائیں بالکل شیعہ والا میں سمجھے ضرور سے میں قسمیہ پہ والا ضرور سے نہیں سمجھ فرق اتنا وہ دس دن کا بارہ دن پورے بارہ دن اور شروع پہلے دن تو شروع کر دیتا ہے جی۔ اللہ روز وہ جڑے پیچھے فتوا دے گئے امام تاج الدین صاحب کہانی تھے امام شاطبی تھے یہ بڑے بڑے یہ بدعت ہے فلان بارہ دن تیار ہو گیا میں شیر انہیں آخیا سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے رہی بلیس سارے اگے اگے نے جی۔ کہ نہیں سونا جن والے

حیران تیرے ملاد پر ہے ہزاروں مومن غیور سارے کہ سارے شیطان ساتھ تیرے مل کے خوشیاں منا رہے ہیں ہوتا کیا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا ہے شیر پسند نہیں آیا حیران تیرے میلاد پر ہے سر بھی ہوئی بدل ہوئی تغیر لفظ حیران تیرے ملاد پر ہیں ہزاروں مومن غیور سارے حیران تیرے ملاد پر ہیں ہزاروں مومن غیور سارے کہ سارے تیرے سپاہی سے لے کر سرداری تیرے سکول والے ساتھ تیرے ویڈیو سینٹر والے ساتھ تیرے کلب چکلے والے ساتھ تیرے سبحان اللہ یہ زانی سارے ساتھ تیرے یہ شرابی سارے ساتھ تیرے یہ بے پردہ غیرت ساتھ تیرے کہ سارے شیطان ساتھ تیرے مل کے خوشیاں منا رہے ہیں اسلام کو دوسرا مانا ہو سکتا ہے تکفیر کفارہ سے ہو اگر تو اسلام کو مٹانے والا بلکہ میں جانوسا ہی جاننے اجازت نہیں تے بھی اجازت نہیں دیں گے میری تکلیف کران میرے مسئلہ نہیں ہاتھ مصیبت بن جانی کیوں اصل آئن دائن کر دیں الٹا کر دیا دیا ہوں سچی دس یہ شیر میں میں پڑھ اتنے اتنے جلسے جی تے سامنے کی کوئی پرچے بننے نے لگ جان گیا دیا کوئی ملا لڑنے نے گولیاں چل جان گیا انہیں آخر بس ختم لے لے بندی بندہ ہی کوئی کٹر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 اشرا محرم ساگڑی عید کیا برا لارا تم من کم فرید آتے جو دا دہ محرم دئیے دہ نہیں مارا ساری عید یار میں سوچتا رہا گل ہے پیچھے دلیل ضرور ہو یہ بول گیا دلیل لگی ہے

حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن شریف جو تھے نے چھری پھیر دیتی اپنے والوں پھیر دیتی ہے اگو چھری کام نہیں کیتا وہ رب دا کام سی آپ دا نہیں سی دبا پیش ہو گیا ہے فورن وہ رب دا کام سی آپ دا نہیں سی اور دس دمبے نے کوئی تین وڈی قربانی بنی ہے وڈی عید یا حضرت اسماعیل نے کوئی چلنا

رب واسطے پتر ہو گیا رسول اپنے کر اس وجہ جس عید تے حسین جس دن حسین ہوئے اس دن ماتم تے غم منانا ہے عید لیا نا

اور تیرے غم مناون دا یہ وقت یہ مطلب بن لینا کاش کے نہ ہو نہ ہو کیا مطلب ہے یہ مطلب ہے نا کاش کے حسین ادو بھی بنا ہوتی میں ہر عباس کیا مطلب ہے دیوار یہ تم بے بتلے آکسن رب آئے برائلر دے شیعہ حسین کوئی نے کیا بڑے کیسا عجیب آشے کہیں

رب کے دوار گاہ سے وقت ہیوے تمنا یا اللہ سب کو جے ایک واری والا بھیج دی بادی وقت بھیج دی بادی نبی سے فرمایا کاش میں زندہ تھی وقت وقت زندہ تھی وقت چاہیے تھی وقت زندہ تھی وقت چاہیے تھی والانتیا تو آدھی کاش ایک واری نہ تھی ویا خود حسین تے نبی فرمیندے بار بار کھڑے تھے وہ دس ہن تیری مننا یا ہنے دی مننا معلومات سے بلدا پوترا حسین دے غم منا والا سو والا یزیدی ٹولے دے بلا بیماری معلوم کیا تو حسین کا دشمن مخالف ہے حسین آدھے میں ہر بار نہیں پاتی تو آدھے نا تھی خدا دا پہلی بار نہیں پچتا کہ تو آتا گوبی باقی بار نہیں پتی نہ عیسیٰ کے برائے لردہ ملاد کٹ دے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 میرا تو اسلامی شخصیات اسلام کو بننا پڑے اختلاف بعض اوقات بندہ رکھ سکتے

جی، چودھری چوہری بینر جباہ